اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسا کو کتاب دی تھی لہٰذا پیغمبر تم اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا